ماشاء اللہ پہنچاجی ہم سے بیان تو بہت جامع ہے صاحب آپ نے جو کلاسیفکیشن دوسری کر لی نا عبادات بلا واسطہ اور عبادات دل واسطہ یہ اس وجہ سے اس میں فرق آ رہا ہے تو تصویر مزید میں سوفیا نے آیت وزق الربا کا غان نستا کی ایک بہت ہی تشریح کی ہے آیت کے مطلب برقور صوفیہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ اس وقت خالص دل سے اللہ کی یاد کرو صوفیہ کہتے ہیں اللہ کی کینابا وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مار سبا کے تصور کو دل سے نہ مٹا دیے جائے عام طور دل کی حالت بدلتی رہتی ہے سوئی مہین نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی میں دو دل تو ہے نہیں کہ ایک میں یاد خدا جمی رہے دوسرے میں مخلوق کا ذکر قائم رہے دل ہے کہ جب اسے ماس ہوا اللہ کا صبر ہوگا تو اللہ کی یاد میں فطول آ جائے اور اللہ کے ساتھ ہر چیز کو فراموش کر دے گا اور ماس ہوا اللہ کے صبر کو بتا دے گا تو دل ہر دم یاد اللہ یہ مشغول غرق رہے گا اسی کو فنائے قلب کہتے ہیں جب تک فنائے قلب کا درجہ حاصل نہ ہو جائے صوفی اس کو معاہد نہیں کہتے اگر انسط لکھا ہے کہ صوفیوں کو تجری ہی کتاب اللہ کی صلاحت اور ربی کے عام لوگوں کی زیادہ مناسب ہے تو کیا ایسا ہر وقت ہو سکتا ہے ہاں؟ تو اس میں یہ ہے نا کہ کوئی آدمی یوں محسوس کرے کہ اس کو ہر وقت یہ چیز قائم رہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر وقت کا جو حال کمر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیل کرتے ہوئے اللہ کے دھیان سے شروع کیا آدمی نے تو اس کے بعد اگر آدمی کو احساس نہ بھی رہا تو جال اللہ ہی میں ہے سیاسی ماچس میں آگ بھری ہوئی ہے اس کی گدی بھری ہے ماچس میں بھی لیکن وہ ظاہر ہوتی ہے تمہارے پر کرنا ہے سی اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور خیال جب جی یہ کہے کہ میں ہر وقت ہمارے ساتھی کہا کر رہے تھے ہر وقت ٹن نہیں ہر وقت ٹن ہر وقت میں اس کو محسوس نہیں کر رہا لگا یاد قائم نہیں ہوئی تو ایسی بات نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا صرف اختلاف یا لال بازی کے مسئلے میں آیا ہے نا اس کو سے باقی سب وہی نہیں پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنے کو خدمت خلق لکھا ہے ماشاء اللہ عبداللہ المجادین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں ممبر اور حضور السلام کے اللہ شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے عمر فاروق آیا نے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار ہے ہوا نہیں ہوا واہین میں سے ہے اواہین کیونکہ نرم دل والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو گاؤں فرمایا تو فرمایا کہ کباڑ بند کر دیں دروازے بند کر دو اور پوری جماعت ہاتھ کھڑے کر دو چار ہمارا سر کو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ کہا تو فرمایا کہ پہلے یہ بس بات اجنبی تو نہیں ہے مجھے اس میں تو دو تم سب کی نفرت ہوگی اگر مولانا نظریہ صاحب نے ذکر میں اس بات کو لکھا ہے اس حدیث کو دونوں حدیثوں کو لکھا ہے اور اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے صوفیہ کا اور مشائق کا انفرادی اجتماعی طور سے اپنے مریضوں کو ذکر تلوین کرنا ثابت ہے اور کسی دوسرے بریج میں شاید اس چیز میں لکھا ہے کہ ذکر کرنے کے لیے دوسرے زبان کا لگانا ضروری تھا ہاتھ کھڑا کرنے کا کہا گیا سب سے ہاتھ کھڑا کرنے کے ذکر کے ساتھ کیا تھا یہ تھا احتجاقی حرکت ہے جو ذرا طبیعت کو ذکر ذرا گیا لگانے کی طرح اور زیادہ اس کے لیے متوجہ کرنے کے لیے تو ہمارا جو ایسی کا ذکر ہے اس کو ہم ضرب لگاتے ہیں اللہ کے دل کا دھیان کرتے ہیں چوٹ لگ رہی ہے تو یہ ہاتھ کھڑا کرنے کی جو بات ہے اس سے ثابت ہے فضل تعالیٰ سیدھے کے سارے اعمال قرآن عزیز سے ثابت ہیں اور ان کو جو ہے تو یعنی عام طور سے مدارت پر جو ہے دورہ عزیز کرایا جاتا ہے تو ان کو بات تصویر میں نہیں آتی ہے تو اس لیے بعض اوقات شیخ العدیز علماء کو پتا نہیں ہوتا معلومات نہیں ہوتی کسی کا یہ پورا تبر علمی کا دعویٰ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے اور اگر بالفرض کوئی بات ایسی ہو کہ جو صوفیہ نے شروع کی ہے تو نہیں ثابت ہوتی ہے ثابت نہیں ہوتی ہے یعنی لیکن اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا کرنا ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے میں اس کا اس کا فائدہ ہو رہا اور وہ چیز ہے وہ دین کے عمل کے اندر داخل نہیں ہے تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں احداث لکھ دین ایک اسلائی احداس ٹک دین اور ایک احداث احداس لک نئی بات کا پیدا کرنا دین کے اندر تو احداس فٹ دین ہے وہ بدل ہو جاتا ہے اس عمل خراب ہو جاتا ہے ایک لد دین دین کے کسی عمل کے لیے کوئی ترتیب بنانا تو دوسرے میمانا مدرسہ اور پورے اور گنجی کے بجنا اور ابھی جو ہے تو جو حدیث والا صاحب آ رہا ہے ذرا تفصیل والا آ رہا ہے فلانا فلانا یہ نہیں تھی بات تو دین کے اندر یہ تبدیلی نہیں لگ رہی دین کے لیے لگ رہی ہے یہ دین احباب میں دین اور بدت کا بہت بس بہت تشریح ہے کہ دین کے اندر کسی عمل کا اضافہ کرنا اس کو نیت کر کے کرنا جو میں کر رہا اس پر رد کرنا یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں تب وہ اتنا بنتی ہیں دلی سے آگے پوچھنے کے لیے آیا مجھ سے بس ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ وہاں پر یہ بڑی بات چل گئی یہ فرضوں کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں اور میں تو آپ کے ساتھ جہاں یہاں رہا فرضوں کے بعد دعا کرتے تھے تو یہ تو کہتے ہیں بدت ہے تو کیوں آپ مجھے میرے خیال سے آپ سے جا کر پوچھیں تو کہتا خدا اگر کوئی کسی کے پاس حادیث کی بات ہے اس بات تو وہ نہیں کرتے ہیں تم تو کسی کے ساتھ نہیں کرتے بات نہیں کرتے نہیں کر رہے ہیں اس بات کو خاص مدد کرتے ہوئے کہ یہ حدیث پہ نہیں آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہ کریں لیکن ہم تو اس لیے کر لیتے ہیں کہ نماز کا عمل ہے اور مختلف حادیث میں آیا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے میں بھولے ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آیا نا دعا قبول ہوتی ہے ہر نماز کے بعد ایک مضبوط کی ملتی ہے مال بن جبل نے کہا ماض ہر نماز کے بعد اللہ معنی اللہ ذکر کا اور شکر کا اس کے بعد یہ دعا پر نمت پوچھی ہو تو دعاؤں میں تذکرہ آ گیا اب اگر آپ کہیں گے اس حید کے ساتھ میں جیس نکال کر دکھاؤ تو حضور صلی سلام پھیرا پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر آپ نے دعا مانگی تو پر ہاتھ پھیرے اور پھر لوگوں کو رخصت کیا کر سکتا ہے کس طرح کے حدیث پر آراس میں ہو ہم قاضی صاحب کا ہوتا ہے اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کتابوں کی لائبریری کے پاس ہے ادھر حدیث بھی کیے ہوئے ہیں بھی یہی ہے تو سارا دن دنیا کی بات ہوتی ہے تو کیا بات تھی ہاں میں نے کہا جی ہم تو وہی باتیں آئیے دعا مانگ لیتے ہیں اور اس لیے بھی خیال کر لیتے ہیں اب کیا کیسے آپ بات کو شروع کریں یہاں ہاں کو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا اور لوگ مہاراج میں پکڑ ہو جائیں گی اور کوئی نہیں کرتا میں نہیں کرتے میں سے ساری باتیں ہو جائیں کہ بھائی اس کو جن کا عمل سمجھے تو اس کو خراب کی کو کرے آپ کو نہ کرنا کرے ساری باتیں جو ہم جائے پھر بولے تو اس نے کہا اچھا نہیں سمجھیے سننے کے بعد کر لیتے ہیں کہیں نہیں کرتے اکثر معمول تو نہ کرنے کا ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے گیا ہوا ہوں اور وہاں کے امام صاحب ساری کے لیے وہاں پر ہے اس نے وہاں پر کام کرنا ہو دعا کر رہا ہے میں اس کے بعد میں خلل ڈالنے کے لیے کیوں تو میں نہیں کرتا ہوں یہ نہیں ہوا اور اس کے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ایک ترتیب ہے سکون کے ساتھ چل رہی تھی میں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہمیں ہندوستان کی سرحد پر پیسہ کیا تو میں کام کرنے کے لیے لال بتایا اور بسے نکالنا اور بسرے پھینکنا اور جکے دینا سارے کام میں ہوتے تھے تو بڑا غصہ آیا کہ ہم نے کہا کہ یہ پورے بھائی میں لوگ روکے میں ٹھیک کرتے ہیں واپس آیا ہم نے کہا کہ یہ دیتی ہے مشرق اور یہ بیٹھے وہاں مولوی نہیں چھوڑتے نہیں ہیں تو ان کی ہمارے آزاد کی بھی تشکیل ہے کیا آپ اس جگہ امام ہونے کے لیے تیار ہے اس گاؤں میں تو میں جمع کون امامت کرے گا کیا وہاں برقرار معاش ذریعے معاش ہے کتنی تکالیف ہیں ہندوستان کی گولیاں برستی ہیں تم نے کہاں پر اس امام کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس جگہ کے لوگوں کے لیے یہ اذان اور جماعت کی نماز کو قائم کر رہا ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے اگر ہمیں مارے ہیں دیکھے دیں باہر نکالیں کچھ بھی کریں وہ غلط فہمی سے کر رہے ہیں اس پر بھی ان کا ضرور ملے گا لیکن ہم ان کی اس بات کی قدر کرتے ہیں تو اس ماحول میں بیٹھے جانے دے رہے ہیں جماعت کی نماز پڑھا رہے ہیں اس سے مشورہ گا تو جیت کسی چیز کی تو اس میں یہ جاری ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں ضرب جو ہے لگاتے ہیں انسان کے اندر چھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر کہ نرو پلیکس جمع ہوتے ہیں انسان کے آسادی نظام کے گچھے وہاں جمع ہیں نرو پلیکس وہاں پر ہیں یہ جگہ بہت احساس ہے اور اس جگہ پر دھیان کر کے وہاں کی ضرورت کا دھیان کے کام کیا اس کا بدن کے ساتھ جذباتی وابستی بھی اس چیز کی ہو جاتی ہے ان کو مجھے ستا کہتے ہیں سلسلے میں لطافتیں لطیفیں ہیں ہیں ہمارے کسی سلسلے میں صرف ہے کہ ہے لطیفہ کل پر کرتے ہیں کل جو بائیں پستان سے دو انگل نیچے دو انگل بائیں طرف کی جگہ ہے تو اس کے دھیان پر یہ کرنا ہوتا ہے کہ لا الہ اللہ کی سہاں چوٹ لگ رہی ہے اور یہ اللہ کا ہے اللہ پر بچوں کا دھیان کرنا ہوتا ہے سازی دھیان کرنا ہوتا ہے اللہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور پھر اللہ نے خاص کوشش کرنی ہے اللہ اللہ اللہ کرنے میں خاص کوشش کرنی ہے کہ جب یہ آواز وہاں سے اٹھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہے اور فیصلہ کرنے ہی آدمی کو اس کا ہونا مشہور ہوتا ہے کہ دل ذکر دل کا دل گھس گیا اب یہ اس کی وابستگی انسان کے باطن کے ساتھ ہو گئی ہاں؟ الحمد للہ رب العالمین آخر السلام علیہ رسول محمد اسلادیم

اللهم اللهم انصر من من من نصر دين دين محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم وجعلنا منهم منهم واخذل خذل ولا تجعلنا رب كما صغيرا ربنا هب لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا سهل الا ما جعلته سهلا له راشد مجھے پریشانی کو دور میں خان فرما جہاں جہاں ان کے ساتھ پریشانی میں گرے ہوئی یا اللہ ان کی مانوں کی مند عورتوں کی بچوں کی کی بوڑھوں کی حفاظت یا اللہ کے والوں کی حفاظت یا اللہ کے کا کوئی سکون ہے یا پھر میرے والے کو سکون ہم نے میں مان خراب کے الگ تسلیم تعریف کرا پیسے درس و کرا سکے بیرو کرا سکے بہت تلقین کرا سکے قانون آئین کرا پیسے کتاب کے بچانے لڑکی کرنا ہے سب کو اللہ کے غیر کرنا سب کو کرنا یا اللہ باس صاحب اللہ سب کے ماں کا لال کرنا کوئی تنگت سے ٹوٹنا پریشان حال ہو پریشان کرشکلات کو آفید فرما دے کوئی بیمار ہو گرو بیماری یا اللہ غیر سے شیبار فرما دے یا اللہ بار کے بارے کرنا ہے فرما سارے برکت اسی سی شرما یہ سب دلی درجوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خلق